انیس جون دو ہزار نو جمعہ سفر نمبر چوبیس سفر نمبر چوبیس دوسرے سبق کا حدیث مبارکہ کا حصہ ہے حدیث نمبر چار ہم پڑھ رہے ہیں یہ بات اس سے پہلے بھی گزارش کی گئی تھی اور دوبارہ اس پر رہا ہوں کہ جو شرک ہے اسے شرک نہ ماننا گمراہی ہے اور جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا یہ گمراہی ہے شرک اس کو کہتے ہیں وہ مخصوص باتیں وہ خاص باتیں جو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہیں ان باتوں کو اللہ کے سوا کسی اور میں ماننا یہ شرک ہے یہ جیسا کہ عالم الغیب مختار کل ہر چیز کا سامنے حاضر ہونا موجود ہونا یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اسی ہم کسی اور کے لیے مانیں گے تو یہ شرک وہ مخصوص کام جو اللہ کے لیے خاص ہوں اگر انہیں کسی اور کے لیے کریں گے سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر تو یہ شرک ہوگا سجدہ یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے طواف یہ اللہ کے گھر سے مخصوص ہے اللہ کے گھر کے ساتھ مخصوص ہے روزہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے قربانی ہے یہ اللہ کے لیے ہے نظر نیاز ہے یہ اللہ کے لیے ہے اگر ان کاموں کو کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہوگا اولاد کا دینا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اگر یہ نظریہ رکھیں گے کہ اولاد کسی اور نے دی ہے یا اور دے سکتا ہے تو یہ شرک اسی طرح شرک کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ کام جو مخلوق کے ساتھ خاص ہوں ان کاموں کو خالق کے لیے ماننا خالق میں ماننا یہ شرک ہے اولاد یہ مخلوق کی صفت ہے اس کو خالق میں مانیں گے تو یہ شرک ہے کہ مجبوری کہ صدر ہے وزیر اعظم ہے بغیر ذریعے کے ملاقات نہیں کرتا کہ ذریعے کا محتاج ہونا یہ خالق کے لیے مانیں گے تو یہ شرک ہے تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں گے کہ یہ شرک ہے یہ شرک نہیں تو جو اس میں پورا آئے تو شرک ہے جو اس میں پورا نہ آئے وہ شرک نہیں تو جو شرک ہے اس کو شرک کہنا ضروری ہے اور جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا گمراہی ہے شرک کو شرک نہ کہنا گمراہی ہے اور جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا گمراہی ہے تو یہ فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے دیگر کے شرک کا اظہار مختلف کاموں میں ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بات گزارش کی ہے کہ نظر و نیاس میں قربانی میں شرک کا اظہار ہوتا ہے مکان آپ نے بنوایا کسی آدمی نے آ کے مشورہ دیا کہ مکان تو آپ نے بنوایا ہے بنوا رہے ہیں مکان کی بنیادیں پڑ گئی ہیں لہذا اور مصائب اور آفات سے بچنے کے لیے ایک کالا بکرا لے آئے اور اس کا خون جو ہے اس کی بنیادوں میں ڈالے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ جنات یہاں سے بھاگ جائیں گے اب یہ قربانی ہے جو رائے اللہ کے نام کی ہو گئی کہ جنات کو خوش کرنے کے لیے ہوئی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی شرک ہے اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ جنات نفع نقصان کے مالک ہیں اور اس عقیدہ کے بغیر قربانی کرے گا جانور وہاں قربان کرے گا تو یہ حرام ہوگا اور اگر یہ عقیدہ بھی ساتھ ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں اس عقیدے کے ساتھ اگر جانور قربان کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھنا ہے اگر نام اس کا رکھا ہے پیر بخش کہ مجھے پیر نے دیا ہے اس لیے اس کا نام پیر بخش رکھا ہے پیرا اگر اس نیت کے ساتھ نام رکھا ہے کہ یہ پیر نے دیا ہے تو پھر تو یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں شرک ہونے اگر ناواقفیت کی وجہ سے ویسے پیر کے ادب اور احترام میں کہ پیر کی برا کاش سے اللہ نے عطا فرمایا ہے عقیدہ یہ ہے تو بھی ایک مشابہت موجود ہے کہ ایسے ناموں سے اجتناب ضروری ہے اور ایسے بھی ناموں کے بارے میں بہت سے وہ ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں اثرات کی وجہ سے اور یہ اس بات کے ایسے نام ہیں اور ناموں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ نام ہوں اللہ تبار کو تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اب یا عبید لگا کر لڑکی کا نام ہو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ امت لگا کر کہ آپ جو عبید کے معنی غلام کی ہیں اور امت کے معنی لوڑی کی ہیں کہ احمد اللہ کہ اللہ کی کنیز احمد العزیز عزیز کی کنیز احمد الرحمان رحمان کی کنیز دوسرے نمبر پہ نام انبیاء کرام علیہ مساط اسلام کی نسبت سے پھر نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت سے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ نام رکھے جا سکتے ہیں کوئی اچھا لاز جس سے تکبر کا اظہار نہ ہوتا ہو اور جس میں کوئی غیر مناسب مفہوم نہ ہو تو نام رکھے جا سکتے اس کی وجہ اگر نام ایسے رکھے جائیں کہ جس میں ملاسمت نہ ہو مانا کے اعتبار سے پھر وہ نام جو ہے وہ رکھے گئے ہیں کسی ایسی نسبت سے جو اسلام میں پسندیدہ افراد نہ ہو جیسا کہ پرویز ہے خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا جس نے نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور نبی علیہ السلاط السلام نے اس کے لیے بدعا فرمائی کہ اللہ تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے تو یہ نام اچھا نام نہیں ہے لیکن اس نام کو اختیار کرنا اسی طرح لڑکیوں کے نام میں پروین کا لگ استعمال کرنا پروین یہ نہیں تو ان ناموں سے اجتناب ضروری ہے کہ ایسے نام جو غیر عربی نام ہو تو معلوم نہیں کہ قدیم پہلی زبان کے اندر وہ نام کس معنی میں کس کے لیے استعمال ہوتے رہے تو اس سے اجتناب ہندی نام ہوں ایرانی نام ہو ان ناموں سے اجتناب ضروری ہے تو میں رہا تھا کہ ناموں کے بارے میں اثرات دیکھیے کہ آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا اشرف علی بزرگوں کے نام بھی ہیں لیکن یہ نام بھی اثرات کا نتیجہ ہے اس لیے کہ آپ نے کہیں نام اشرف صدیق کو نہیں سنا اشرف فاروق تو نہیں سنا ہوگا اشرف عثمان تو نہیں سنا ہوگا اب کچھ لوگوں کو شور آیا ہے تو نام رکھنے شروع کیے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اشرف علی نام کہ علی اشرف ہے معزز ہے باقی معزز نہیں کنیز فاطمہ یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ کسی اور کا نام کنیز عائشہ آپ نے سنا ہو کنیز حفصہ آپ نے سنا ہو تو یہ تاثرات ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں لاشوری طور پر کنیز فاطمہ نام برا نہیں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ اگر کنیز ہو جائے تو اس سے بڑی سارت کی بات کون سی ہے لیکن اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کن ہونا سعادت کی بات ہے تو ایسے اللہ کی کنی ہونا سعادت کی بات کیوں نہیں لیکن ہمارے یہاں یہ نام نہیں رکھا جائے گا عائشہ تو رکھا جائے گا لیکن کنیر عائشہ نہیں رکھا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اسی لیے آگے دیکھیں کہ نام غلام علی تو ہوگا غلام صدیق نام غلام فاروق نام آپ کو بہت کم نظر آئیں گے لیکن یعنی غلام علی یہ نام آپ کو بہت ملے گا تو یہ اثرات ہیں تو اس لیے ناموں میں اس بات کی بھی احتیاط کی جائے کہ اسلامی روح کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے اور غیر اسلامی فکنے اور اہم باطل کے نظریات کے اثرات نہ ہوں تو ناموں کو رکھنا اس بنیاد پر کہ یہ ستاروں کا تعلق ہے یا حلقوں کے لحاظ سے ہے کئی لوگ تشریف لاتے ہیں اجی بچہ پیدا ہوا ہے نام اس خرق میں ہے وہ کاف سے شروع ہو یہ لام سے شروع ہو تو یہ بھی شرکیہ رسومات ہیں اور بعض اگر شرکیاں نہیں ہوتی بعض یہ کیفیتیں تو ان میں بدعات ضرور ہوتی تو اس لیے ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور یہ نام قرآن مجید سے نکالنا ہے قرآن سے نکالنا نام کا یہ اچھی سوچ نہیں ہے ہاں قرآن مجید میں سے قرآن مجید میں جو نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان ناموں میں کسی نام کو اختیار کرنا ہے اب یہ نہیں کہ نام یہ قرآن مجید کا نام ہے کیونکہ فرعون قرآن میں بار بار آیا ہے اس میں بھی اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دوں کہ نہیں یہاں بھی آئے کہاں والے مساط اسلام کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں ان ناموں کو آپ اختیار فرما سکتے ہیں تو جس طرح شرک کو شرک نہ کہنا مناسب نہیں اسی طرح جو شرک نے اس کو شرک کہنا بھی مناسب نہیں میں اثر رہا تھا تو اس سے پہلے ہم نے وسیلے کے بارے میں گفتگو کی سید کا مسالہ ہے کہ سجدہ ایک سجدہ عبادت کا ہے ایک سجدہ تعظیم کا ہے عبادت کا جو سجدہ ہے وہ شرک ہے اور تعظیم کا جو سجدہ ہے وہ شرک نہیں ہے وہ حرام ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ شرک نہیں ہے تو اس کو معنی ہے کہ یہ جائز ہو گیا نہیں وہ حرام ہے تو شرک سے بچنا ہے تو حرام سے بھی بچنا ہے یہ نہیں ہے کہ اجازت ہے کہ حرام اختیار کیا جائے لیکن یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو بیان کیا جانا چاہیے اسی طرح ہمارے ہاں ایک تاثر یہ ہے کہ جناب دم اور تعویذ شرک ہے تو کیا دم اور تعویذ شرک ہے دم اور تعویذ اصل کے اعتبار سے شرک نہیں ہے اگر دم کیا جائے ان کلمات سے جو کلمات شرکیہ کلمات ہیں تو پھر دم شرک ہوگا اور اگر تعویذ ہو ان کلمات کا جو کلمات شرک یا ہیں تو تعویز شرک ہوگا اگر دم اور تعویذ ان کلمات کے ہیں جو کلمات قرآن مجید سے نبی علیہ السلاط والسلام سے ثابت ہیں تو ان کلمات کا دم بھی شرک نہیں ان کلمات کا تعویذ بھی شرک نہیں اب یہاں تک دم کا تعلق ہے جب یہ صحیح کلمات کا دم ہو تو شرک نہیں ہے تو کیا یہ ناجائز ہے تو آئیے یہ حدیث نمبر چار ہمارے سامنے ہے اس سے معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا عائشہ کا رضی اللہ عنہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رشتہ کا کہ جب بیمار ہوتے یکڑ والا نفسی ہی تو پڑھتے اپنے آپ پر ایزا جب کہ ایک کام اگر تسلسل کے ساتھ ہو کثرت کے ساتھ ہو جس کا ہونا یقینی ہو تو اس کے لیے لفظ ایزا استعمال کرتی ہیں اشتقا کے لفظی معنی ہے اس کو تکلیف ہوئی وہ بیمار ہوا لیکن یہ قاعدہ ہے کاروبار اور کاری خاص طور پہ نہیں فرمائے کہ اگر فیل ماضی کے ساتھ ایزا لگ جائے تو معنی مانی حال اور مستقبل کے ہو جاتی ہے عموماً فی الحال کے معنی ہوں یشتک کا جب بیمار ہوتے یکرو تو پڑھتے اب یہ یکرو کا تعلق پیچھے کانا کے ساتھ ہے انا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرا تو کانا کا تعلق یکرو کے ساتھ ہے درمیان کا فقرہ کا یہ علیحدہ ہے کہ جب بیمار ہوتے کان یا کراؤ تو پڑھتے تھے اعلی نفسی ہی اپنی ذات پر اپنے آپ پر کہ نفس جو ہے یہاں ذات اور آپ کے معنی میں استعمال ہوئے تو اعلیٰ نفسی ہی اپنے آپ پر کیا پڑھتے تھے بالمعزادی معوضات کی آخری جو صورتیں ہیں کلاؤز اعوذ بالناس یہ صاحب اسلام ان کو پڑھتے تھے وہ ینگ فوسو اور وہ دم فرماتے تھے اب یہ ینگ فوسو کے معنی ہے وہ دم کرتا ہے لیکن چونکہ کانا کا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے تو کانا جہاں لگتا ہے وہاں ماضی کے معنی ہوتے ہیں اور اس کو ہم ماضی استمراری کہتے ہیں کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں بار بار ہوا ہے تو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں جو کام بار بار ہو اس کام کو ماضی استمراری کہتے ہیں تو عربی میں یہ ہے کہ اگر یہ مظاہرے کے الفاظ ہیں یگ فو یا کرو ان سے پہلے اگر کانا لگ جائے تو مالی جو ہے ماضی استمراری کے ہو جائیں گے تو کانجان کے دم کیا کرتے تھے فلم فلم استدا لیکن کیونکہ ملا کر پڑھ رہے ہیں اس لیے درمیان والا الف جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے فلما پس جب استدا بڑھ گئی وج او ہو آپ سسم کی تکلیف واجن تکلیف ہو اس ہو اس کی تکلیف یعنی کس کی نبی علیہ سات اسلام کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ سلم کی تکلیف اگر اس کو ہو کی بجائے کا کر دیں تو واجو او کا تو اس کی معنی ہوں گے تیری تکلیف تو آپ سے سلم کی تکلیف کن تو آکڑا تو ہماری کہ میں پڑھا کرتی تھی آ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آلہ کے معنی پر ہی کے معنی اس آ ہی اس پر یعنی کس پر جگہ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ امسا ہو اور میں پھیرتی تھی امسا ہو میں پھیرتا تھا یا میں پھیرتی تھی اگر حمزہ کی وجہ اس کو حمزہ کہتے ہیں علیف کی شکل پہ اگر مد کے سوا کوئی اور علامت آ جائے تو اس کو قرآن و حدیث میں عربی میں الف نہیں کہتے اس کو حمزہ کہتے ہیں تو یہاں ام کہوں میں آپ دیکھیں کہ شروع میں الف کی شکل ہے اور اس کے اوپر زبر ہے مد کی علامت نہیں ہے دوسری علامت آ گئی تو اس کو حمزہ کہیں گے تو اگر شروع میں حمزہ ہے تو معنی ہوں گے میں اور اس کو اگر یا بنا دیں یم سخو تو مانی ہوں گے وہ اور اگر اس کو تا لگا دیں تم سخو تو مانی ہوں گے تو اور اگر اس کو نم سخو نون لگا دیں تو مانی ہوں گے ہم تو یہ ہے کہ ہم سہو تو میں پھیرتی تھی بیادی ہی ان کے ہاتھ کو رجا بڑا ہا رجا امید بارہ ہا اس کی برکت تو رجا ابڑا ہا اس کی برکت کی امید پر اور دیکھیے یہاں ہریاشہ عنہ نے کیا بات بیان سمجھ کہ نبی علیہ السلام والسلام جب تکلیف کی حالت میں ہوتے تو یہ آخری صورت میں پڑھ کر حضرت اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم فرماتے پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتے تھے اپنے جسم کو پھینکتے تھے اس لیے بات معلوم ہو گئی کہ دم کرنا شرک نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ سات اسلام دنیا میں شرک کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لاتے تو معلوم ہے یہ شرک نہیں جب شرک نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام تو نجائز کام پر خاموش بھی نہیں رہ سکتے کجا یہ کہ نجائز کام خود کرنے والے ہو جائیں تو اس لیے یہ ناجائز بھی نہیں اور جس عمل کو نبی علیہ السلاط اسلام نے اختیار فرمایا اس عمل کا فائدہ مند ہونا اور مستحسن ہونا بہتر ہونا کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کلمات یا نبی رسعت اسلام کی تعلیمات کے الفاظ سے دم کرنا یہ مستحسن بھی ہے فائدہ مند بھی ہے فضیلت بھی ہے اس کے اندر تو اس لیے یہ شرک نہیں ناجائز نہیں یہ بات تو واضح ہو گئی تو ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ اگر خود دم کرنا تو جائز ہے لیکن دوسروں سے دم کرانا یہ ناجائز ہے اس حدیث میں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ساتھ اسلام کی تکلیف بڑھ گئی تو میں پڑھ کے دم کرتی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھ کر دم فرماتی تھی تو ظاہر ہے کہ دوسروں سے بھی دم کرایا جا سکتے ہیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تیسری بات یہ کہ دم میں یا ہاتھ پھیرنے میں برکات کا خیال رکھنا یہ بھی نجائز نہیں رہائشی علیہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صاحب اسلام کے ہاتھ مبارک کو دم کرتی تھی اپنے ہاتھوں میں نہیں کرتی تھی نبی علیہ السلام مبارک ہاتھوں پر کرتی تھی کیوں کرتی تھی حالانکہ حضرت کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کر نہیں دے سکتے تھے کہ میں حضرت کے ہاتھ کو کر کے حضرت کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کی جنس پر پھینکتی تھی اس لیے کہ جو برکات حضرت کے ہاتھ میں ہو سکتی ہیں وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی تو اس سے معلوم ہوا کہ برکات کاٹ کی امید کرنا کسی نیک آدمی کے بارے میں کہ یہ نیک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں شرک بھی نہیں ناجائز بھی نہیں تو یہ بات واضح ہو گئی لیکن ایک الجھن اب بھی باقی رہی الجھن یہ باقی رہ گئی کہ اگر دم تو جائز ہے چلو یہ بات ہم نے مان لی لیکن یہ تعویذ یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں تو تعویذ جو ہے یہ جائز نہیں ہے تو بعض حضرات تعویذ کو بھی شرک کہتے ہیں اور بعض حضرات تعویذ کو نجائز کہتے ہیں آئیے یہ حدیث نمبر پانچ ہے اس سے بھی اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی الجھن نہیں رہے گی اللہ بن عامر بن آس رضی اللہ عنہ آس بن وائل یہ قریش کا بہت بڑا سردار ہے اور نبی علیہ سات کا دشمن تھا اس شخص نے نبی علیہ السلاد اسلام کے لیے ابتر کے الفاظ استعمال کیے تھے مسلم عربی میں ابتر کہتے ہیں اس شخص کو جس کی نسل آگے نہ چلے اور یہ اس وقت اس نے کہا تھا جب نبی علیہ السلاد اسلام کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ابو لہب جو نبی علیہ السلاق اسلام کا چچا تھا چونکہ گھر کا آدمی تھا اس نے آتے آس بن وائل کو بتلا دیا کہ نبی احساس اسلام کی جو بیوی ہیں خدیت القبرا رضی اللہ عنہ اب بچہ جننے کے قابل نہیں رہی تو اس لیے آس بن وائل نے کہا کہ اب تو پھر حضرت اللہ منظال اب تک ہو گئے کہ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی کہ بیٹا پہلا بیٹا بھی انتقال کر گیا دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کا بارک و تعالی نہ تو نبی علیہ السلاط اسلام کی بے ادبی برداشت فرماتی ہیں اور نہ حضرت صحابہ کرام اسلام کی بے ادبی برداشت فرماتی ہیں جب بھی کسی نے نبی علیہ السلاط اسلام پر اعتراض کیا تو اللہ کا بارک و تعالی نے فوراً اس کا ایپ کھول کے رکھ دیا اور جس نے حضرت صاحب کرام رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا یا وہ اعتراض جو ان پر کیا جا سکتا تھا کہ اس لحاظ سے کہ بعد والے کریں گے اللہ تعالی نے اس کی وضاحت بھی پہلے ہی قرآن مجید میں فرما کی ایک مثال گزارش کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا کہ جاؤ اور ان کے علماء کو پیغام پہنچاؤ حضرت ابو ابوبار رضی اللہ ہو تو لے گئے اور انہوں نے پیغام پہنچایا دین کی دعوت دی تو یہودی علماء جمع تھے جو ان کا صدر مدرس تھا بڑا عالم تھا اور کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے رب نے قرض مانگا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی منزل لذی یقی اللہ کا حسنا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن فرمایا کہ جیسے قرض کی واپسی ہوتی ہے اسی طرح جو میرے راستے میں خرچ کرے گا اس کو واپسی اسی طرح ہوگی جیسے کہ قرض کی واپسی ہوتی ہے پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ بڑھائیں گے وہ تو بڑھائیں گے ہی تو اللہ فرمایا کہ جی ہاں یہ بات درست ہے کیا وہ وغتہ اللہ فرمایا کہ جی ہاں یہ بات درست ہے تو اس نے کہا کہ پھر آپ کے رب کے مقابلے ایسے رب کو ہم کیوں مانیں کہ جو تنگ دست ہے اور ہم سے قرض مانگتا ہے کہ ان اللہ فقیر کہ اللہ تو محتاج ہے فقیر ہے ضرورت مند ہے ہم دولت مند ہیں تو اس اللہ کو کیوں مانیں رضی اللہ عنہ انتہائی نرم مزاج کے تھے لیکن اللہ تعالی کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہ کر سکے انہوں نے تھپڑ رسید کیا میں کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا یا اس وقت اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں تیرا سر اڑا دیتا معاملہ بگڑ گیا وہ لوگ وقت بنا کر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہماری توہین کی ہے اور آ کے یہ جھوٹ کہا کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے آ کے آپ کا پیغام دیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اس پہ غور کریں گے وہ جذبات میں آ گئے اور انہوں نے تھپڑ رسید کیا ہمارے سب سے بڑے عالم کی توہین ہو گئی تو نبی علیہ صاحب ایسا فرمایا جب رضی اللہ ہو تو لائیں تو ان سے پوچھتے ہیں تو فیصلہ ایک طرف کی سن کے نہیں کرنا چاہیے نبی علیہ صاحب اسلام یہاں یوں فیصلہ بھی فرما سکتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کام غلط نہیں ہو سکتا لیکن ضابطے کی بات ٹھیک ہے دونوں فریق جب تک سامنے نہ ہو اور وقت اللہ تشریف لایا تو حضرت نے سوال کیا تو وقت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے ٹھپ رسید کیا اب جرم تو ثابت ہو گیا سزا دینی چاہیے تھی نہیں اس کے محرکات بھی معلوم کرنا ضروری تو ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں تو رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ تھا وہ بیان فرما دیا تو اس پہ یہ سارے جو علماء تھے یہ چیخ اٹھے کہ نہیں نہیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے اب اتنے افراد ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک طرف نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کوئی گواہ پیش کرو تو بکر رضی اللہ نے فرمایا حضرت گواہ کہاں پیش کروں اللہ تعالی کے سوا تو کوئی گواہ ہے ہی نہیں تو وہاں تو یہ سارے یہی تھے میں تو اکیلا تھا یا اللہ تھا اللہ تعالی نے آیات ناج فرمانی قسم اللہ قول قالو ان اللہ فقیر فقیروں کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے انسانی اور مخلوق گواہ مانگ رہے ہیں خود خالق اس کی گواہی دے رہا ہے تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ و اسلام کی بے ادبی برداشت نہیں فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراضات بھی برداشت نہیں فرمائے کہ اللہ نے ان کی صفائی فوراً نازل فرمائی ہے تو مہاراج جب آس بن وائل نے اب تک کہا تو اللہ تعالی نے صورت کوثر نازل فرما دی یہ فرمایا کہ ان نشانیاں کا ہوا تک کہ جو آپ کا دشمن ہے اسی کی نسل آگے نہیں چلے گی آس بن وائل کے دو بیٹے تھے ایک کا نام آمر ہے ایک کا نام ہی شام ہے اور ان دو بیٹوں سے آگے اولاد بھی ہوئی ہے اولاد چلی ہے لیکن اللہ تعالی کی بات مشاہدہ اس کے خلاف کہ مشاہدے میں غلطی ہے سمجھنے میں غلطی ہے اللہ کی بات میں غلطی نہیں بھائی یہاں اگر تھوڑا سا سمجھ لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ آس بن وائل کے دو بیٹے ہیں ہی شام اور آمر دونوں مسلمان ہوئے جب دونوں مسلمان ہو گئے تو کس کی روحانی اولاد بنے نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد بنے جس کا نام پھیلانے والے بنے نبی علیہ السلط عسلام کے اس میں گرامی پھیلانے والے بنے نہ کہ باپ کا نام پھیلانے والے بنے باپ کا نام تو مٹانے والے بنے تو لہذا وہ اولاد جو اپنے باپ کا نام مٹانے والی ہو وہ باپ کی تو نہ رہی تو اس لیے فرمایا کہ آپ کے دشمن کا نام نہیں چلے گا تو نام چلنا نیکی اور خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہے تو نام نہ چلا تو یہ عامر بن آس رضی اللہ ان کے ایمان کا واقعہ اس سے پہلے مارچ کر چکا ہوں یہ عامر بن آس رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلاط والسلام کے شہدائی بھی تھے اور علم کے بھی شہدائی تھے تو یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں نبی علیہ السلاط والسلام کی احادیث کو نوٹ فرمایا کرتے تھے انہی کا واقعات حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلاط والسلام کی ہر بات نوٹ کر لیتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث بات میں لکھی گئی ہیں ان کی تردید اس بات سے بھی ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اسلام کے ارشادات کو بعد حضرات لکھ لیتے تھے تو ہمارے کہ میں نبی علیہ اسلام کی ہر بات لکھ لیتا تھا تو مجھے کہا گیا کہ تو ہر بار لکھتے ہیں کبھی نبی علیہ السلاط والسلام غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی مذاق کی کیفیت میں ہوتے ہیں ہر بات تو دین کی بات تو نہیں ہے اور تو ہر بار لکھتا چلا جا رہا ہے تو فرما دیا کہ میں نے اس بات سے متاثر ہو کر لکھنا بند کر دیا لیکن خیال آیا کہ میں غلطی تو نہیں کر رہا تو نبی علیہ السلاط والسلام سے میں نے عرض کیا کہ حضرت میں لکھتا تھا اور مجھے یوں کہا گیا اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس منہ سے کبھی خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی چاہے غصے کی کیفیت ہو خوشی کی کیفیت ہو جو بات بھی یہاں سے ادا ہوگی وہ اللہ کی طرف کے خلاف حق جب نہیں ہے تو حق کس کی طرف سے ہوگا حق اللہ کی طرف سے ہوگا تو یہ عبداللہ بن عام بنام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو یہ پس منظر میں نے اس لیے گزارش کیا کہ تاکہ بات معلوم ہو کہ عبداللہ رضی اللہ ہو ایسے صحابی نہیں ہیں جو نبی اسات اسلام کا قرب نہ رکھتے ہوں ایسے صحابہ رام رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جن کو سے ایک بار زیارت کا موقع ملا یا تھوڑا وقت صحبت میں رہنے کا موقع ملا تو یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت کی خدمت میں حاضر باش تھے حضرت کے اقسادات کو لکھنے والے تھے تو یہ پس منظر میں نے اس لیے واضح کیا تو عبداللہ بن عامر بن البنا روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جب فاضا گھبرا جائے فاضا کے معنی وہ گھبرا گیا لیکن ایزا لگایا تو معنی مظاہرے کے ہو گئے ایزا فضا جب گھبرا جائے آہا تم میں سے کوئی ایک آہا کوئی ایک کم تم تمہارا تمہارا کوئی ایک یعنی تم میں سے کوئی ایک اگر یہ ہو آہدو ہوم تو اس کی معنی ہو جائیں گے ان میں سے کوئی ایک فن نومی نیند میں فی کے معنی میں اور نو کے معنی نیند تو فن نومی نیند میں فل یا کل بس چاہیے کہ وہ کہے یعنی ان کلمات کو پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من غربی ہی وحرابی ہی عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون کہ یہ کلمات بیان فرمایا میں ان کلمات کو پڑھ لے معنی آج کر دیتا ہوں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یعوذ وہ پناہ میں آتا ہے تعوذ تو پناہ میں آتا ہے نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بکلمات اللہ تاماتی تو یہ تامات کا جو تعلق ہے کریمات کے ساتھ ہے تو تامات کے معنی ہیں پورے تو اللہ کے پورے کریمات کی میں اللہ تبار کو تعالیٰ کے پورے کریمات کی پناہ میں آتا ہوں من سے غضب غضب غصہ ہی اس غضب ہی اس کا غصہ عذاب ہی اس کا عذاب من شرری شر کے معنی برائی عباد بندے مخلوق وبین حمزاتی حمزات کے معنی وصف سے کے معنی شیاتیم حمزات شاقینی شیاطین کے وسو سے وا اور ایہورو کہ وہ حاضر ہوں کہ وہ آئیں نی یا اصل میں نی ہے اس کو یہ کے بغیر پڑھ رہے ہیں نی اور وقف کریں گے تو یہ نون کا زیر بھی جذب بن جائے گا ایہورو کہ نی میرے پاس اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بکلمات اللہ تاماتی یہاں اس کو میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تامات اس میں ادائیگی میں دو باتوں کا خیال فرمائیں گے ایک وہ خیال فرمائیں گے کہ تے کے بعد جو الف ہے اس پر مت پڑھیں گے آواز کی مقدار لمبی کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جو میم ہے اس پہ شد ہے اس کو دو بار پڑھیں گے اگر اس کو جو پڑھ دیا کہ تا ماتی تو یہ میم ایک ادا ہوا ہے تا تو جس میم پہ شد ہو اس میم کی آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے تو یہاں میم بھی دو ادا کریں گے تا ماتی اب یہ میم دو بار ادا ہوا ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بھی کلیمات اللہ ماتی اللہ تعالی کے پورے کلمات کی من غضبی ہی اس کے غضب سے وہ آزادی ہی اور اس کے آزاد سے وہ امین شرع عبادی ہی اور اس کی مخلوق کے شر سے ومین حمزات شاقینی اور شیطانوں کے وسوسوں سے وہ آئی یا اور اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس اب ان کلمات کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے فنہا پر یقیناً وہ لن تو وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے ہو اس کو یہ بات بیان فرما دی نبی علیہ صاحب اسلام نے یہ نبی صاحب اسلام کے ارشاد ہے اضافہ سے لے کر لن راہو تک یہ نبی علیہ صاحب اسلام کے ارشاد گرامی آگے حضرت عبداللہ بن عامر مراس اضلاع کا عمل ہے کہ وہ کیا کرتے تھے اس ارشاد گرامی پہ ان کا عمل کیا تھا وکانا عبد اللہ لقانا اس نے تاکید کی اس نے تلقین کی یلقین وہ تلقین کرتا ہے تو کانا یلقین کانا آ جائے تو یہ ماضی مراضی بنے گا یہ سیگا تو کان یلقین وہ تلقین کیا کرتے تھے وہ کان عبد اللہ یلقین ہا عبد اللہ مناس رضی اللہ عنہ تلقین کیا کرتے تھے اس کی کس کو من بالغا جو بالغ ہوا من اولاد ہی ان کی اولاد میں سے کہ ان کی اولاد میں سے جو بڑے تھے بالغ تھے ان کو تلقین فرماتے تھے کہ یہ پڑھ کے سویا کرو وہ ملم جب لوگ اور جو بالغ نہ ہوا مین ان میں سے کاتا تو لکھتے فی ست ایک دستاویز میں وہ اللہ کا اور لٹکا دیتے ہا اسے فی اونو کی ہی اس کی گردن میں تو گردن میں لٹکانا اسی کو تعویذ کہتے ہیں تو خود لکھتے تھے لکھنے کے بعد اس کی گردن میں لٹکا دیتے تھے تو معلوم ہوا کہ تعویذ شرک نہیں اگر تعویذ شرک ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ ارساد اسلام کے صحابی رضی اللہ ہو اس کو کیوں اختیار فرماتے پھر یہ کہ یہ ناجائز بھی نہیں تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو یہ کیوں کرتے تو اس لیے تعویذ کو شرک کہنا یہ غلطی ہے ہاں اگر شرکیہ کلمات کا تعویذ ہے تو پھر یقیناً شرک پھر اس سے بچنا چاہیے تعویذ میں اس بات کا خیال فرمانا چاہیے کہ تعویذ شرکیہ نہ ہو اور تعویذ جس سے لیا جا رہا ہے وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ تعویذ کسی ناجائز کام کے لیے نہ لیا جائے جائز کام کے لیے لینا چاہیے تو تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری کہ جس سے تعویذ لیا جا رہا ہے تعویذ جو لیا جا رہا ہے تعویذ بذات خود شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو غیر شرعی کلمات اس میں نہ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جس سے تویز دیا جا رہا ہے وہ صحب شریعت ہو صحب شریعت کون ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو وہ صحب شریعت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ مقصد جس کے لیے تعویذ لیا جا رہا ہے وہ مقصد بھی صحیح ہو غیر شرعی مقصد نہ ہو تو جب غیر شرعی مقصد نہ ہو توی لیا جائے گا تو جب یہ تین باتیں ہوں گی تو ایسا تعویز شرک بھی نہیں ایسا تعویذ ناجائز بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں نجائز بھی نہیں بلکہ یہ مستحسن ہے کہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ سفر